بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم مختصر وقت میں جس مسئلے کو بیان کرنا مقصود ہے وہ ہے قرآن بورڈ کے اجلاس میں ایک قرارداد کی منظوری پر تبصرہ اور وہ قرارداد ہے مزارات پر چڑھائی جانے والی چادروں پر آیات کی پرنٹنگ پر پابندی میرے سامنے بانوے نیوز روز نامہ بانوے نیوز ہے یہ آپ اس کا صفحہ دیکھ رہے ہیں چاندن قبل قرآن بورڈ کے اکانوے اجلاس میں بندہ ناچیز کو شرکت کا موقع ملا تھا قرآن مجید کی مقدس اوراق کی جگہ جگہ ہونے والی بدترین گستاخی کو روکنے اور اس کے سدے باب کرنے کے لیے بندہ ناچیز نے وہاں شرکت کی جو ہمارا مقصد تھا مقدس اور آگ کی گستاخی کی روک تھام کا وہ تو پورا نہ ہوا لیکن اسی اجلاس میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ مزارات پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں ان پر آیات لکھنا مملوک قرار دیا گیا ہے اور اس پر شدت سے پابندی لگا دی گئی ہے لہذا سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا کہ دربارہ پر دربارات پر چڑھنے والی چادروں پر آیات طیبات کی کتابت پرنٹنگ قتل نہیں ہوگی یہ اس اجلاس میں قرآن بورڈ والوں نے طے کیا میں تو اس میں شریک نہیں تھا کیونکہ مجھے آخر میں موقع دیا گیا تھا تو یہ سب کچھ سب میرے جانے سے پہلے انہوں نے کر لیا تھا اب بندہ ناچیر اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہے ابتدان تو یہ گزارش ہے کہ قرآن بورڈ والوں کو مقدس درباروں پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں ان پر قرآن مجید کو لکھنا قرآن مجید کی پرنٹنگ کرنا یہ بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی اور خلاف شرع نظر آ گیا جس کی بنا پر انہوں نے تمام فرقوں نے جس طرح کے اس اخبار میں لکھا ہے تمام فرقوں نے شرکت کی تمام فرقوں کے مفتیان موجود تھے ان کے فتح جات ہوئے چاند کے نام لکھے ہوئے بھی ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی عبد الرحیم اشرفی ضیاء اللہ شاہ بخاری مبارک علی موسوی عبد الغفور راشد مفتی کریم خان قاری احمد میاں تھانوی طاہر عقیل اور دیگر نے شرکت اس بورڈ کو اتفاق ہے رائے سے وہ قرارداد منظور کرنا پڑی کہ قرآن کی بےزتی ہو رہی ہے دربار کے چادروں پر لکھنے کی وجہ سے مگر اسی قرآن بورڈ کو پوری دنیا میں انگریزی قانون قرآن کے مقابلے میں انگریزی قانون کا تسلط اعتقادی طور پر اس کا استقلال اور قرآن مجید بات سمجھنا یعنی انگریزی نظام کا اعتقادی طور پر مستقل وجود رکھنا اور قرآن مجید کا بلکہ اسلام کا نظام جو ہے اس کا صفحہ ہستی سے مٹنا یہ کوئی خلاف شرح نظر نہیں آیا اکیانوے اجلاس ہو گئے کسی اجلاس میں اس پر کبھی توجہ نہیں ہوئی کہ یار نظام فرنگی کا ہے قرآن کے مقابلے میں اور سب کو تسلیم ہے تو اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے گستاخی قرآن کی نہیں ہے بے ادبی نہیں ہے قرآن قرآن و سنت کے خلاف عمل کرنے میں کوئی پکڑ بھی نہیں ہو رہی اس کی کوئی فکر دامنگیر نہیں ہوئی ایسے موقع پر وہ بخاری شریف کی روایت یاد آتی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کا قول شریف ہے کہ جب ان سے کسی کوفی نے پوچھا کہ حضور اگر حالت احرام میں مچھر مر جائے تو کیا جزا ہے آپ نے فرمایا افسوس جن لوگوں نے نواز رسول پاک کا خون مبارک ظلمن خاک میں ملا دیا ہے آج یہ مچھر کے خون کی جزا پوچھ رہے ہیں میں قرآن بورڈ کے شراکا سے یہی کہوں گا کہ یہاں تو قرآن کا خون ہو رہا ہے قرآن کا خون خاک میں مل رہا ہے اور آپ کو کیا نظر آیا دربار پر چڑھنے والی چادروں پر قرآن کی لکھائی یہ سب سے بڑا جرم اور کفر اور گستاخی نظر آیا کہ فوراً قرارداد منظور کرنے پر تمام حضرات بال اتفاق مجبور ہو گئے بریلوی بھی اور سارے فرقوں کے مفتی جو ہے وہ متفق ہو گئے اب میرے دوستو میں تبصرہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں نے تمام فرقے والوں نے شیوں سمیت آپ کو پتا ہے یہ چادریں بریلویوں کے درباروں پر یا شیوں کے درباروں پر چڑھتی ہیں یہ دیوبندی کے دیوبندیوں کے نہ دربار ہوتے ہیں وہاں بھی ان کے نہ دربار ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے درباروں پر چادریں چڑھتی ہیں تو ان چادروں پر کتابت قرآن کی جو پابندی ہے اس کے وجوہات اس اخبار میں درج ہیں وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں ان پر تبصرہ کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ لکھی ہے کہ ان چادروں کی پرنٹنگ کے مراحل سے بے ادبی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے جب سے چھپنا شروع ہوتی ہے اس وقت سے ہی بے ادبی کا کام شروع ہو جاتا ہے ان کا بھی کیسے بے ادبی ہوتی ہے ذرا وضاحت بھی کیسے بے ادبی ہوتی ہے چھپنے سے ظاہر بات ہے یہ چھپتی کہاں ہوں گی کہاں چھپتی ہوں گی جو پرنٹنگ کے دفاتر ہوتے ہیں کارخانے ہوتے ہیں انہیں میں چھپتی ہوگی نا تو وہاں پر تو قرآن بھی چھپتا ہے وہیں پر احادیث مبارکہ بھی چھپتی ہے تمام دینی کتابیں بھی چھپتی ہیں تمام لٹریچر کہتے ہو لٹریچر چھپتا ہے اشتہارات چھپتے ہیں جن پر قرآن ہوتا ہے کیلنڈر چھپتے ہیں پھر سٹیکر چھپتے ہیں بازاروں میں ادھر ادھر جو بھی مقدس عبارت آپ دیکھتے ہیں یہ وہی چھپتی ہے سوال یہ ہے کہ چادروں کی گستاخی اور بے ادبی کا مرحلہ تو چھپنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو باقی چیزیں جو ہیں ان کی گستاخی اور بے ادبی کا مرحلہ بے آئے نہیں اسی طرح گستاخی اور بے ادبی کیوں نہیں بنتا عمل تو بے نفس ہی وہی ہے جو وہاں ہو رہا ہے بے آئینے ہی ادھر ہو رہا ہے وہ سب کچھ گستاخی نظر کیوں نہیں آیا ان تمام چیزوں پر پابندی کیوں نہیں لگائی گئی ان کا مقصد یہی ہوگا کہ بے ادبی کا کام کیوں شروع ہو جاتا ہے کہ جی عملہ کام کرنے والا کارخانوں میں بے وضو ہوتا ہے ناپاک ہاتھ ہوتے ہیں ان کے نیچے رکھتے ہوں گے احتیاط نہیں کرتے ہوں گے جو احتیاط ادبی احتیاط ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے ہوں گے اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہوں گے گاڑیوں میں ڈالتے ہوں گے یہ تمام اعمال اگر بے ادبی ہے تو قرآن کے ساتھ کیوں نہیں یہ تمام اعمال صرف چادروں کی بے ادبی جو ہے اس کو تو پیدا کر رہے ہیں لیکن یہ تمام اعمال جو ہیں دیگر مقدس اور آنکھ جو ہے جن سب کا میں نے ذکر کچھ کر دیا ہے ان کی بے ادبی کا سبب کیوں نہیں بنتے معلوم ہوا ان لوگوں کا مقصد قرآن کی بے ادبی کو روکنا نہیں تھا اگر بے ادبی روکنا ہوتا تو جس طرح مقدس آیات کی درباری چادروں پر پرنٹنگ کی مخالفت کی اور اس کے خلاف قرارداد منظور کی بے نے ہی اسی وقت اسی وقت ساتھ ہی بلا تمیز یہ قرارداد منظور ہوتی کہ یہ تمام چیزیں تمام مقدسات ان کی بے ادبی پرنٹنگ کے مراحل سے ہی شروع ہو جاتی ہے لہذا یہ سلسلہ بند ہونا تھا اگر کوئی کہے قرآن چھاپنے کی ضرورت ہے حدیث چھاپنے کی ضرورت ہے تو میں پوچھتا ہوں تمہارے یہ سٹی کر مٹی کر جو ہوتے ہیں جن کو پھینک تو نالیوں میں دیگر تمہارے واحیات مقاصد کے لیے کیلنڈر ہوتے ہیں یہ ٹکے کی تمہاری فیکٹری کی شہرت مقصود ہوتی ہے تمہارے کاروبار کی شہرت مقصود ہوتی ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تمہارے کیلنڈر بھرپور چھپنے شروع ہو جاتے ہیں اور جگہ جگہ لگائے جاتے ہیں اوپر قرآن کی رمضان کی روزے کی تراوی وغیرہ کی تمام آیات و حادیث روایات مقدس کلمات وہ سب لکھے ہوتے ہیں اور پھر وہی کام سب کچھ ہوتا ہے انہی کے ساتھ جو چادروں کے ساتھ ہوتا ہے تو کون سی ضرورت ہے یہاں اس کے بعد لکھا ہے مزارات پر چڑھائی جانے والی چادروں کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے لوگ ان چادروں کو قبرستانوں میں اپنے بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں جو مٹی اور دھول میں مل جاتی ہیں دیکھو میں ان سب سے پوچھتا ہوں اے مفتیوں بتاؤ تو صحیح اے نام نہاد مفتی ہو بتاؤ تو صحیح مجھے یہ چادریں تقسیم ہوتی ہیں لوگ اپنے باپ دادا اپنے رشتہ دار عزیز اقربا کی قبروں پہ ڈالتے ہیں ان کو مٹی اور دھول لگتی ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جب فقہ ہے میں سب سے اولا احسن طریقہ مقدس آپ قرآن مجید کے محفوظ کرنے کا تدفین بتایا گیا ہے تو جب دفن کریں گے مٹی پڑتی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی دھول پڑے گی کہ نہیں پڑے گی وہ مٹی اور دھول پڑ رہی ہے وہ اصل بتایا گیا ہے اگر اس میں گستاخی ہوتی تو اس کو اصل قرار دیتے دوسری بات یہ ہے کہ تمام ملک پاکستان میں کیا بیرون ممالک اپنے دے سڑکوں پہ آیات دکانوں پہ مقدس کلمات آیات تمہارے پاکستان لاہور کراچی بڑے بڑے شہروں کے سڑکوں پہ اللہ تعالی اور اللہ پاک کے رسول پاک جل شان و صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اسما لکھے ہوتے ہیں الرحیم و جل جلالو الرحمان و جل جلالو سڑکوں پہ لکھا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تمہارے دفاتر کے باہر لکھے ہوتے ہیں آیات تمہارے ہائی کورٹ کے باہر لکھا ہوا ہے ہوا التقوا ہائی کورٹ کے سامنے لکھا ہوا ہے تمہاری کوٹوں کے سامنے جو لکھا ہوتا ہے قرآن نہیں ہے یہ کیا اس پر دھول نہیں پڑتی دھول بھی کون سی پڑتی ہے مٹی کون سی پڑتی ہے سڑکوں سے اڑنے والی پلیت مٹی جو گٹروں کے پانی غلاستوں سے پیدا ہوتی ہے ادھر ادھر گدے جگہوں سے اٹھتی ہے اندھیری طوفان کسی ہوا کے ذریعے اٹھتی ہے اور پھر یہ تمہارا کلمہ چوک ہے لاہور کا وہاں پر کل اس کا نام ہی کلمہ چوک تم نے رکھا ہے اس پر کلمہ لکھا ہوا ہے اس پر کوئی دھول نہیں پڑ رہا مساجد ہے مساجد کے باہر نہیں لکھا ہوتے یہ تمام ایسے امتحان کے مقام یعنی جن کی جن جن مقامات پر لکھی ہوئی عبارت کی کوئی خاصی تعظیم نہیں ہوتی اور یہ مٹی دھول پڑنے کا عمل وہاں پر ہو رہا وہاں ان پر پابندی کیوں نہیں لگائی نیچے پھینکنے وغیرہ اشتہارات تمہارے کیا ہوتے ہیں یہ جتنے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں تمام یہ خود اپنے اشتہارات بنواتے ہیں چھپواتے ہیں اور بازاروں میں لگاتے ہیں اور ان پر آیات طیبات وسلام علیہ کا یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق مقدس کلمات لکھتا ہے مقدس کلمات لکھے ہوئے نالیوں کے اوپر گندی غلاستوں کے اوپر وہاں سے وہاں سے بھر بھر کر نیچے جاتے ہیں یہ تمام گستاخیاں تمہیں نظر نہیں آئی حکومتی مقاصد سے پورے کرنے کے لیے بیٹھے ہو تم اور لوگوں کو ایسی چکر بازی دیتے ہو اتنا اتنا بریک سے بریک جو ہے بات جس پر کوئی کسی کا وہم خیال جائے اس کو اٹھاتے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے اور کہتے ہم نے یہ کام کر دیا تاکہ لوگ مطمئن رہیں کہ اس ملک میں تو اتنا چھوٹی سی بے ادبی جب گوارا نہیں ہے تو سارا تو نظام اسلام کا ہوگا پکا یہ دھوکہ بازی کرتے ہو چکر بازی کرتے ہو لوگوں سے بتائیں کیا عجیب بات ہے لوگ ان چادروں کو قبرستانوں میں اپنے بزرگوں کی قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں پھر ان سے مٹی اور دھول اٹھتی ہے ان سے پوچھو تمہارے جتنے بڑے ہیں تمام فرقوں والے مفتیوں میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے جتنے بڑے ہیں ان بڑوں کی قبروں کے سر کی جانب تختیاں ہوتی ہیں چلو میرے ساتھ یہ شال مشاؤ کا لاہور کا چوک کے اندر تختیاں بن رہی ہیں تختیاں جو قبروں کے سرانے ہوتے ہیں ان پر کیا لکھا ہوتا ہے کیا پوری پوری آیت آیات نہیں ہوتی درود و سلام نہیں ہوتا خدا رسول کے نام نہیں ہوتے یہ میانی صاحب قبرستان بھرا ہوا نہیں ہے ہر دربار پہ نہیں لکھا ہوتا یہ عمل تو خود دیوبندیوں کے قبروں پر ہو رہا ہے ایسی عجیب بات ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں مچھے ڈال رہے ہو گستاخی کے تم نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں گستاخی کے ٹھیکے داروں تم لوگوں کو باریک باریک بات بتا کر ہے اور پھر لوگوں کی توجہ اپنی گستاخیوں سے پھر مصروف کرنا چاہتے ہو بتاؤ تم نے پابندی کیوں نہیں لگائی تختیاں لکھنے پر اور یہ تختیوں کا عمل کب سے جاری ہے مجھے یہ بھی بتاؤ پھر ہم تمہارے جیسے چند جہلوں کے فتو سے اپنے اصراف کو مجرم اور گستاخی ثابت کر سکتے یہ تختیاں لکھنا سرانوں پر لگنا یہ صدیوں سے جاری ہے مسلمانوں میں بابا فرید صدیوں سے بابا کون کون سے بزرگوں کے سامنے یہ عمل ہوتا رہا وہ خود کرواتے رہے سب گستاخ گستاخ نہیں کرواتے رہے اور دیکھیں پھر دوستو آگے کیا لکھا ہوا ہے انسانوں اور جانوروں کے پاؤں کے نیچے آتی ہیں یہ تم جو قرآن جو حدیث کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو یہ تم میں ادھر آ کر تم نے تمہیں میں نے تمہارے بورڈ میں رکھ کر دکھایا تھا قرآن مجید کا حال جو پخانے گلازت پیشاب کے اندر ملوث تھا اور جس کو تم نے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا تمام بورڈ نے میں اپنے دوسرے پہلے کلب میں اس کو بیان کر چکا ہوں سارا دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا میں نے ادھر تمہارے ادب کا حال دیکھ لیا تمہارے ماتھے پہ تیور نہیں آیا ذرا پریشانی کے آسار نمایاں نہیں تھے بلکہ تمہارے بورڈ کی ایک عہدے دار میڈم بیٹھی ہوئی تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم نے قرآن پیش کیا تو وہ اپنے ہاتھ ایسے مارنے لگی بدبو آ رہی ہے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو انسانوں اور جانور لوگ طرح طرح سے یہ اگلی وجہ ہے لوگ طرح طرح سے اس کا غیر اخلاقی اور غیر شرعی استعمال کرتے ہو طرح طرح سے کیا تمہیں شرم نہیں آتی کیا مقدس کاغذات کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جتنے اور قرآن حدیث وغیرہ کے ہیں یہ کہاں بکتے ہیں کباڑ خانے میں یہ غیر غیر اخلاقی یہ کام رویہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ بکتے ہیں کہ نہیں بکتے پھر کون لے جاتے ہیں کون لے جاتے ہیں یہ گاڑیاں گاڑیاں جو لوگ مرمت کرتے ہیں ورکشاپوں والے وہ لے جاتے ہیں پھر وہ گاڑی پر لگا کر ادھر ادھر رنگ ڈالتے ہیں جہاں جس جگہ کو بچانا مقصود ہوتا ہے اس کو انہی کاغذوں سے بچاتے ہیں پھر ان کو چیت کر دی چکے ہیں پھل پھل وغیرہ اشیاء جو خریدی جاتی ہیں ان میں پوڑی کے طور پر ان میں پیٹی کے اندر وغیرہ یہ سب مقدس سوراخ استعمال نہیں ہوتے کیا یہ غیر اخراقی نظر نہیں آیا غیر شریع استعمال ہوتے ہیں طریقے اب بات کو سمجھے میرے دوستو میں یہاں پر ان کی ڈھکی چھپی بات بھی ظاہر کر دیتا ہوں جی جناب اس بورڈ کا کیونکہ اس بورڈ کا جو ہے چیئرمین وہ ہے حنیف جالند وہ ہے دیوبندی اور آپ کو معلوم ہے کہ دیوبندی لوگ وہاں بھی لوگ درباروں پر چادر چڑھانا شرک قرار دیتے بدعت اور شرک قرار دیتے تو یہ تو پہلا یہ صرف اس بنا پر ہوا ہے کہ پہلا قدم یہ اٹھاؤ کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے لہذا چادروں پر قرآن کی کتابت اور لکھائی کا سلسلہ ختم ہو اور اگلے اگلے مرحلے میں یہ کہہ دیا جائے گا یہ فضول خرچی ہے یہ بدعت ہے یہ شرک ہے یہی چادریں جو ادھر چڑھائی جاتی ہیں ان کے کپڑے لے کر لڑکیوں کو بہانے کے لیے استعمال کیے جائیں ان کے جہیز میں دے دیے جائیں بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور کیونکہ بریلوی جو ہے یہ سارے ان کو صرف لالچ دامن گیر ہوتا ہے لالچ کے پیچھے ایک دوسرے کے مقابلے میں رہتے ہیں تو پھر ان حضرات نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اگر اسی قرارداد کے منظور ہونے سے ان کو مراعات ملے گی تو اگر ہم بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے تو مراعات ہمیں بھی حکومت سے حاصل ہو جائے گی یہ مراعات لینے کا مسئلہ ہے یہ سر انہوں نے اپنا مذہب انہوں نے اپنا مذہب وہابیوں نے اپنا مذہب جو تھا اس کے ایک مسئلے پر عمل کیا بریلوی نے صرف مراعات میں ان کی موافقت کر لی لالچ میں ان کی موافقت کر لی مگر ہاں، میں ان تمام بورڈ کے مفتیوں سے چیلنج کرتا ہوں تمہاں تمہارے حنیف جالندری چیئرمین نے مجھ کہا تمہارے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے آخر میں اس نے یہ کہا تھا کہ ان کے دلائل قوی ہیں میرے متعلق کہا تھا ان کے دلائل قوی ہیں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تم نے میری بات وہاں نہیں سنی جو تم نے وہاں پر گستاخی کرنا تھی کی قرآن کی تم نے بال اتفاق اتفاق کیا کہ ناپاک پلیت کیمیکل سے قرآن کو دھونا ہے یہ تم نے خود کہا اس پر میں برہم ہوا اور مجھ سے پھر جو ہو سکا وہاں میں نے بیان کیا اور تمہارے بت پرستوں میں سے جس کو اپنے کسی عہدے دار کی عزتی محسوس ہونے لگی تو وہ میرے ساتھ غصے بھی کرنے لگ گیا اور وہاں پر میں نے یہ جواب بھی دیا کہ قرآن کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے قرآن کا غصہ نہیں کیا ان کا غصہ ہو رہا ہے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں قرآن بورڈ والوں ایک تمہاری یہ قرار داد اور جو تم ریسائکلنگ کا بنا کر بیٹھے ہوئے یورپی ڈراما یورپی ڈرامہ ریسائکلنگ کا سرمایہ داری نظام کو مضبوط کرنے سرمایہ داری طریقے پولیٹیکل مذہب قرآن کو استعمال کرنا مقدس چیزوں کو استعمال کرنا سرمایہ دار کمینے کے پیسے اور دولت کے لیے یہ تمہارا جو مقصد ہے میں اس پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اگر تمہارے اندر دم ہے مجھے وقت دو جگہ بتاؤ میں ہاں آؤں گا بحث کرو تمام مفتی بیٹھ کر میرے ساتھ اگر تم جیت جاتے ہو جو چور کی سزا وہ میں قبول کروں اگر تم نہیں جیت سکتے اور ہرگز نہیں جیت سکتے میں یقین سے کہہ رہا ہوں تمہارے چیئرمین نے فیصلہ کر دیا دلائل قوی ہے کیا جیتو گے اس نے تو اس نے تو فیصلہ کر دیا میرے متعلق جب دلائل قوی تو دعوی قوی کیونکہ دعوی ہمیشہ دلائل پر موقف ہوتا ہے مسلمانوں میں نے صرف تمہیں خبردار کرنا تھا کہ ان لوگوں کا کوئی بھی عمل دینی حوالے سے حسن نیت پر مبنی نہیں ہے لالچ پر مبنی ہے تما پر مبنی ہے جلب زر پر مبنی ہے مال کمانے پر مبنی ہے یورپ کی رضامندی پر مبنی ہے اللہ پاک ہمیں محفوظ